ہیں ہم رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں نور برساتے ہیں تارے جس طرف جاتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں عظمت باطل دو ہے ستوت کافر کچھ بھی نہیں ہر شخص سے کہہ دو عام کرے اخلاق کی دولت ہر شخص سے کہہ دو عام کرے اخلاق کی دولت کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں میرے واجب الاحترام احترام قابل صد تکریم انتہائی ادب اور احترام کے لائق اسٹیج پر جلوہ افروز جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب معوضت علماء اکرام اکرام یہ بات آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر سب سے افضل شخصیت وہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ائمہ اربا کے اندر سب سے افضل شخصیت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی کو دیکھا جائے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بھی سیرت کا مطالعہ کیا جائے ان ہر دو اشخاص کے اندر یہ چیز آپ کو واضح طور پر ملے گی کہ ان دو حضرات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بردباری کی صفت رکھی تحمل کی صفت رکھی نرم دل اور رحم دل صفت اللہ نے ان کے اندر رکھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے اور میری امت کے سب سے رحم دل انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو بھی دیکھ لیا جائے جب ان کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے ان کے اس حسن سلوک کو دیکھا جائے کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزاری اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے رہے چھوٹے اور بڑوں کے حقوق کا آپ نے کس انداز سے خیال رکھا اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کبھی تو اپنے پڑوسی کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں کبھی تو اس کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن میرے محتم شامل اکرام ان تمام چیزوں کے باوجود جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے آپ کی نبوت کا مسئلہ آتا ہے حضور کی ذات کا مسئلہ آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی صفت یہ کہ وہ امت کے سب سے رحم دل انسان لوگوں کو معاف کرنے والے لیکن جب مسلم ایک قذاب اٹھتا ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے پیغمبر کی ذات پر حملہ کرتا ہے یہ مسلم اپنی دشمنی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کی نبوت کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے ان حالات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمامہ کے میدان کے اندر صحابہ کلش کر لے کر آتے ہیں اور ختم نبوت اس کی ایک جنگ لڑی جاتی ہے اس جنگ کے اندر بارہ سو صحابہ اکرام کو شہید کرایا جاتا ہے سات سو حافظ قرآن صحابہ کو شہید کرایا جاتا ہے ستر بدری صحابہ کو شہید کرایا جاتا ہے اس جنگ کے یمامہ کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر مجھے آپ کو پوری امت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ امت کا قیمتی اثاثہ صحابہ کو تو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پیغمبر کی ذات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا میرے اکرام دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں امام سب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے متعلق ننانوے احتمال کفر کے پائے جاتے ہیں اور ایک احتمال اس آدمی کے اندر ایمان اور اسلام کا پایا جاتا ہے تو امام صاحب کی زندگی کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ ان ننانوے احتمالات کو چھوڑ کر ایک وہ احتمال کے جو اس آدمی کے متعلق اسلام اور ایمان کا پایا جاتا ہے آپ اس احتمال کو لے کر اس کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی جبی ملے کوئی ایسا کلیہ ملے کوئی ایسا قاعدہ اور اصول ملے کہ جس اصول پر میں عمل کر کے اپنے اس آدمی کو کفر سے بچاتے ہوئے اسلام کے اندر داخل کروں چنانچہ امام صاحب کے متعلق لکھا گیا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آتے ہیں فرماتے حضرت میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر رکو بھی نہیں کرتا سجدہ بھی نہیں کرتا ایسے آدمی کے متعلق آپ کیا فتوہ دیتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں برادر تمہیں غلطی ہوگی ہوگی تمہیں اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا بلکہ تم نے اس کو جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کیونکہ نماز جنازے کے اندر نہ تو رکو ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے اس آدمی نے کہا حضرت ابھی میری بات پوری نہیں اس آدمی کے اندر دوسری خامی بھی پائی جاتی ہے وہ خامی یہ کہ جب یہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس جانور کو شری طریقے سے ذبح نہیں کیا اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے جس جانور کو ذبح کیے بغیر کھایا جائے وہ جانور حلال ہے اور یہ آدمی اسی طریقے سے کرتا ہے امام صاحب نے فرمایا تم نے اس کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا کیونکہ مچھلی کو بغیر ذبح کیے کھایا جاتا ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی اس آدمی نے کہا حضرت اس آدمی کے اندر برائی بھی پائی جاتی ہے یہ یہودیوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے عیسائیوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے یہودیوں کی بھی تعریفیں کرتا ہے عیسائیوں کی بھی تعریف کرتا ہے یہودیوں کو بھی سچا مانتا ہے عیسائیوں کو بھی سچا مانتا ہے ایسے آدمی کے متعلق آپ کیا فتوا دیتے ہیں امام صاحب نے فرمایا دیکھو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وہ قلت ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہودیوں کے قول کو بھی نقل کیا عیسائیوں کے قول کو بھی نقل کیا یہودیوں کا قول یہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں عیسائیوں کا قول یہ کہ یہودی جھوٹے ہیں تو امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا یہ آدمی جو یہودیوں کو سچا اس زاویے کی بنیاد پر سچا کہتے ہیں کہ یہودی اپنی اس بات کے اندر سچے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں اور یہ آدمی جو عیسائیوں کو سچا مانتا ہے یہ اس بنیاد پر سچا مانتا ہے کہ عیسائیوں کا یہ قول کہ یہودی جھوٹے ہیں میرے محسن کام وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہ جو اس آدمی کے امام کو بچا رہے ہیں انہیں سے پوچھا جاتا ہے حضرت ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس مدعی نبوت کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے ایسے آدمی کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اس سے اگلی بات سنیں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے یہ دلیل مانگنے والا آدمی بھی دار اسلام سے خارج ہو ہو جائے جائے گا گا کافر تو میرے اکرام یہ دو واقعات سنانے کے بعد آپ کو میں ختم نبوت کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اگر جنگ یمامہ کے میدان کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کچھ مسلم کے ساتھ کمپرومائز کی جا سکتی تھی کچھ ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سیاسی پالیسی پر چلتے ہوئے کچھ مذاکرات کی بنیاد پر مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے مذاکرات نہیں کیے کمپرومائز نہیں کیے بلکہ بارہ سو صحابہ اکرام شہید کرائے یہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اس لیے میرے محتم صاحب میرا آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے میری آپ کی جان جاتی ہے چلی جائے میرا آپ کا مال جاتا ہے چلا جائے میری آپ کی عزت آبرو جاتی ہے چلی جائے سب کچھ لٹ جائے لیکن حضور کی عزت پر سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے ایسا ہے جو کہتے ہیں سمجھوتا نہیں کریں گے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے انہی اشار پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے مال و ذر جہاں کی تمنا نہیں مجھے عشق رسول ہی میری متاع حیات ہے دہلی مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں گا دہلی مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں گا میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے الا البلاغ اللہ